اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باشہادت جیسے پچھلے مہینے میں رب الاول میں آپ کی وفات بھی اسی مہینے میں آپ کی ولادت باشہادت سے لے کر دنیا سے رخصت ہونے تک اور جس امت کے لیے آپ بھیجے گئے وہ امت بھی قیامت تک کے لیے نبوت کا تاج جب آپ کے سر مبارک پر رکھا گیا اور آپ کو ذمہ داری دی گئی تو آپ نے سر سب سے پہلا پیغام جو دیا ہے وہ لا اللہ لوگو لا کہو کامیاب ہو جاؤ گے اس میں کتنی کامیابی چھپی ہوئی ہے کہاں کہاں کی چھپی ہوئی ہے جیسے کانوں میں سونا چاندی پیٹرول پلاٹینم اور سب چھپا ہوا ہے جیسے جیسے محنت ہوتی ہے سونا نکالنے کی محنت الگ ہے چاندی نکالنے کی محنت الگ ہے پیٹرول کے کنویں کھودنے کی اور کوئلے نکالنے کی کانیں الگ ہے ہر ایک کی محنت الگ الگ ہے اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین اس میدان میں جتنا آدمی اپنی جان مال کھپاتا ہے اپنی صلاحیتیں استعمال کرتا ہے حق شان ہو اس پر ایمان کو کھولتے ہیں اور اسے ایمان کا سرمایہ ایمان کی دولت دیتے ہیں اور جب کسی پہ ایمان بنتا ہے تو حق حقالا شانو فرماتے ہیں ومن یقم بلّا یہ قلبہ جس دل میں اللہ کی ذات و صفات پر ایمان اتر جاتا ہے اس دل کی رہبری اللہ کرتے ہیں تمہارے لیے نفع کی چیز کیا ہے نقصان کی چیز کیا ہے تمہیں راتیں کیسی گزارنی چاہیے دن کیسے گزارنے چاہیے تمہیں کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کیسے کمانا چاہیے کہاں خرچ کرنا چاہیے تمہاری اپنی گھریلو زندگی کیسی ہو تمہاری سماجی زندگی کیسی ہو اب جیسے آج نکاح کا بھی موقع ہے پوری شریعت متحرار پورے دین کا خلاصہ اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو دو لفظوں میں بتا دیا حقوق اور حدود جسے آج کل کی انگریزی زبان میں کہتے ہیں رائٹس اینڈ لمٹ ہر چیز میں حقوق اور حدود سب سے پہلا حق جس نے زندگی دی جس نے یہ سر سے پیر تک کے آزادی ہے اللہ جل جلال امن والا حق پھر اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اس کی کتاب کا حق پھر آگے سارے حقوق بیان کیے ہیں ماں باپ کا بھائی بہنوں کا بیوی بچوں کا اور اپنی ذات کا ایک جگہ تو صاف قرآن نے کہا کہ ہر آدمی کا اپنی ذات پر جو حق ہے وہ قرآن نے سراہتن کہا یا یہ لدین آمنوں تو انفسکم و اہلی نارا ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ اس کے بچنے کا سامان وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کے علاوہ کوئی چیز آدمی کو جہنم سے نہیں بچا سکتی دوسری حدیث میں نے پڑھی تھی کل مولود یولد علی الفطرہ جو بچہ دنیا میں آتا ہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو ہر آنے والا فطرت سلیمہ پر آتا ہے فطرت فطرت کو آواز دیتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت جو دین لے کر آئے ہیں وہ عین فطرت ہے تو پہلے دن کی پہلی پکار ہر ایک کے اندر کی وہ دین کی لیکن آگے حضور نے فرمایا آب ہو اس کے ماں باپ اس کے گھر کا ماحول اس کا اس کی سماجی زندگی یا اس کو یہودی بنا دیتی ہے یا نصرانی بناتی ہے کرسچن بناتی ہے یا آپ کا پجاری بناتی ہے اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد دس سال تک مدینہ منورہ میں جو محنت فرمائی تیرہ سال تک تو مکہ مکرمہ میں لیکن دس سال کی مدینہ پاک کی ساری محنت مدینہ پاک کا ہر محلہ ہر محلے کی ہر گلی ہر گلی کا ہر گھر ہر گھر کا ہر فرد کیا بچہ ہوا کیا عورت ہوئی کیا بوڑھا ہوا کیا مرد ہوا پھر مختلف رشتے دار چچا ماموں پھوپھا بھائی دیورانی جیٹھانی شوہر سسر یہ سارے رشتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے ہر فرد کو جس ماحول پر اٹھایا کہ کٹر یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شہر جادو کرنے والا حضور کے کھانے میں زہر ملانے والی عورت یہودیہ زینب بن حارث اس کا نام تھا اور کوئی یہودی کوئی مشرق کوئی کافر مدینے میں آیا مدینے کے بچوں کو مدینے کے محلوں کو مدینے کے مارکیٹوں کو وہاں منڈیاں تھی بازار تھے مردوں سے جن کا اختلاط ہوا جب وہ واپس جا رہا تھا تو ہر ایک نے واپسی میں یہ کہا ہے جیسے آدمی کسی اچھے باغ سے گزر رہا ہو انگور کے خوشے ہیں آم ہے سیب ہیں کیلے ہیں موسمی ہے ناشپاتی ہے گلاب کے پھول ہیں چمیلی ہے رات کی رانی ہے موگرا ہے ایک مہک ہوتی ہے جب کوئی وہاں سے گزرتا ہے تو اس کے منہ میں پانی آتا ہے یوں کہتا کاش یہ انگور یہ آم کہ جب کوئی کٹر مشرق یا حضور اللہ رسول کا دشمن جب واپس ہوتا تھا مدینے سے تو اس کی زبان کے جملے یہ ہوتے تھے یا لئی تلنا مثل ما اوتی اصحاب محمد ان صلی اللہ علیہ وسلم اے کاش ہمیں بھی یہ زندگی مل جاتی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ان کے بچے بھی ان کی عورتیں بھی اور ہر ایک کی زبان پر ایک بات تھی ہم ماں باپ کو ہم بھائی بہنوں کو ہم بیوی بچوں کو ہم اپنی دولتوں کو ہم اپنے باغات کو اپنی زمینوں کو اپنی ہر چیز کو بعد میں جانتے ہیں ہم سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پاک سے ہم کو جانتے ہیں اگر ماں باپ بھی اللہ رسول کی مخالفت کرنے کو کہیں گے ہم ان کا احترام کریں گے ماں ہونے کی حیثیت سے باپ ہونے کی حیثیت سے لیکن بات اللہ کے اس کے رسول کی مانیں گے صحابہ کے واقعات میں ہے حضرت ابو رض نجر رضی اللہ تو ایمان لے آئے تھے باپ مسلمان نہیں تھا بدل کے میدان میں باپ بیٹے کو تلاش کر رہا تھا بیٹا باپ کو تلاش کر رہا تھا جب حضرت ابو عبیدہ کے سامنے باپ آیا اور تلوار کا وار کیا دو ٹکڑے ہو گئے لیکن ساتھ کے ساتھ یوں کہا میں نے باپ کو نہیں قتل کیا باپ باپ ہے میں نے شیر کو قتل کیا ہے جو اس کے اندر ہے جو اس کو جہنم میں لے جانے والا تو ایک ہی آواز تھی ہم ہم سب کچھ جو کچھ ہیں ہم بیویوں کے شوہر بعد میں ہیں ہم دولتوں کے مالک بعد میں ہیں ہم زمینوں اور باغات کے مالک بعد میں ہیں ہم پہ جون سی جتنی نسبتیں ہیں وہ سب بات کی ہے سب سے پہلے ہم اللہ کے بندے ہیں نبی کے غلام ہیں بندے ہونے کے ناطے بندگی زندگی کا مقصد ہے غلامی کا تاج سر پہ رکھ کے سنتوں کو سینے سے لگا کے اپنی زندگی کو نبوت کے رنگ میں رنگنا اسی کے لیے ہماری راتیں ہیں ہمارے ہفتے ہیں ہمارے دن مہینے ہیں اور یہ زندگی ہر ایک کو میسر آئے اس کے لیے اگر کبھی روم جانا پڑا کبھی فارس جانا پڑا کبھی مصر جانا پڑا کبھی جنگلوں کا سفر کرنا پڑا کبھی پیٹوں پر پتھر پتھر باندھنے پڑے کبھی ایک کھجور پہ گزارا کرنا پڑا کبھی ٹڈیوں پر گزارا کیا ہر قیمت چکائیں گے ہر قیمت چکائیں گے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نبی کی نیابت میں آپ کی غلامی کا حق ادا کرتے ہوئے دنیا کی چار سمتوں میں پہنچائے یہی وجہ ہے کہ تکلیفیں تو مکہ مکرمہ کی زندگی میں حضور کو بہت ہوئی تیرہ سال تک لیکن دین اللہ نے مدینے سے پھیلایا کیوں مدینے کے بچے بچے نے کنواری بچیاں اللہ اکبر ایک صحابی تھے حضرت جلیبی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی زیادہ مالدار بھی نہیں تھے ہاتھ بھی خالی تھا ان کا غریب تھے سورج شکل بھی کوئی زیادہ حسین خوبصورت نہیں آپ نے فرمایا جلیبی تم شادی نہیں کرتے اللہ کے رسول مجھے کون لڑکی دے ہاتھ خالی میرے پاس کچھ ہے نہیں آپ نے فرمایا فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ اپنی بیٹی کا مجھ سے نکاح کر دو اب یہ جتنی چیزیں ہم نے وہ دو آ رہی ہے تین جا رہی ہے اور یہاں آ رہے ہیں وہ اس سے ہم نے شرط بنا رکھے ہیں وہ سیدھے گئے آج کے سماج میں تو اگر کوئی لڑکا جا کر کے کسی باپ بیٹی کے باپ سے کہے بہر ہے کیا ہے اس لیے کہ نہ شریعت جانتے ہیں نہ سنت جانتے ہیں نہ صحابہ کی سیرت پڑھی ہے پڑھنے کی جو چیزیں ہیں وہ تو پڑھی نہیں ہے جاننے کی چیزیں جانی نہیں ہے تو قصے بہت ہیں صحابہ کے واقعات جلیبی بائے لڑکی کے والد سے السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کی بیٹی سے میرا نکاح کر دیجیے حضرت ان کے والد نے کہا صحابی نے اچھا میں ذرا گھر میں پوچھ لوں آج کل بھی یہی ہو رہا ہے نا نہیں ہے تو جتنے چاہے باہر لاپ چاپ بن کے پھرتے ہوں گل کی چوک ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں تھے ہم حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اور بہت بڑا کاروبار پشاور کے تھے پشاوری کہلاتے تھے بہت بڑا کاروبار بیسوں تو ملازم تھے اسٹور میں وہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے کہ حضرت جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں سارا کاروبار ہے ملازم ہے گاڑی صاف کرنے والا جوتا رکھنے والا پوتو مارا ایک پریشانی ہے کیا پریشانی سارے کاروبار سے فارغ ہو کر جب شام کو گھر جاتا ہوں تو چوکھٹ پر قدم رکھ کر بہت دیر تک یہ پڑھتا ہوں یا رب سلیم یا رب سلیم یا رب پروردگار خیریت سے گزروا دیجیے پروردگار خیریت سے گزروا دیجیے تو یہاں تو سب وہ فرعون تھا نا فرعون کیا کہتا تھا ارب کو آ رہا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ صندوق منگواؤ بہت اچھا بھگوان جیسا تم کہو گی دیکھا گود میں آئے ارے حضرت علیہ السلام نے اس کی ڈائری پکڑی مارا تھپڑ ارے یہی مسا معلوم ہوتا ہے مجھے حضرت آسیہ نے کہا کہ تیرا دماغ خراب ہے تجھے ہر بچہ موسا نظر آتا ہے کتنے بچے کا تو کٹوا چکا ہمارے کوئی اولاد نہیں ہے ہم اس کو لے پالک کریں گے اچھا بھگوان تم جیسا بھی وہاں بھگوان کہنے والا بن گیا تھا سمجھے تو انہوں نے بھی کہا کہ ذرا گھر میں پوچھ لوں کتابوں میں ہے جو لہجہ ان کا ہے جس طرح جواب جی لہ دیے ہماری بیٹی جواب دینے کے لیے کہ بھائی ٹھیک ہے تم آئے تھے لیکن رائے نہیں ہو رہی ہے تو وہاں اتنے بڑے بڑے مکان اور یہ تفانا ہے کہ کمرہ بیٹی بھی ہے باپ بھی ہے اماں بھی ہے سب ہے جب جواب دینے کے لیے جانے لگے تو بیٹی نے کہا کہ ابا آپ کس کو جواب دے رہے ہیں جلیبی کو ہم کیا جانیں جلیبی کو اتنا جانتے ہیں کہ یہ رسول رسول اللہ ہیں یہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے آئے ہیں ہوا کرے دنیا کے پاس سرمایہ اور ہوا کرے دنیا کے پاس دولت اور ہوا پاسے دنیا کے پاس جاگیر اور جائیدادیں ہماری تو ساری ساری دولت ہی اللہ رسول کی اطاعت ہے اگر اس وقت آپ نے جلیبی کو انکار کر دیا تو یہ جلیبی واپس نہیں جائیں گے حضور کی بات اس گھر سے واپس جائے گی کیا جینا ہے پھر جس گھر میں حضور کی بات کی جگہ نہ ہو لڑکی نے کہا میں خود پیغام قبول کرتی ہوں اور مجھے معلوم ہے جلیبی مجھ سے زیادہ خوبصورت بھی نہیں ہے اور جلیبی کے ہاتھ بھی خالی ہے لیکن حضور کے بھیجے ہوئے ہیں شرما کے پر حضور کی بات اللہ نے چونکہ نکاح میں برکت رکھی ہے حضور کا ارشاد ہے نکاح جو ہے وہ گنا لاتا ہے برکت لاتا ہے پھر جو اللہ نے دیا تو اتنا دیا کہ مدینہ منورہ میں صدقہ خیرات کرنے والی اور غریبوں یتیموں بیواؤں کی خیر خبر لینے والی سب سے زیادہ جو تھی وہ حضرت جلدی کی بیوی تھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ دوستو ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت سلیمہ پر ہمارے گھروں کا ہمارے سماج کا ہمارا ہماری زندگیوں کا ماحول اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منوراً ماحول تیار کیا ہے اور یہ تبلیغ و نام دعوت کے نام سے جو کام ہو رہا ہے وہ کوئی فرقہ کوئی جماعت کوئی پارٹی وہ نہیں جس نے کلمہ پڑا ہے اللہ کے ایک ہونے کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کا جیسے باپ کی باپ کے انتقال کے بعد باپ کی جائیداد جاگیر باپ کی چیزوں کو بیٹا دیکھتا ہے حضور کے بعد ہمارا عقیدہ ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے آپ کے دین کو کون دیکھے گا ہمارے سامنے اللہ کے نبی کا دین میٹے اور ہمارے گھروں میں میٹے ہماری ذاتوں سے میٹے ہماری دولتوں سے میٹے ہر ایک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت میں آنا ہے اور دو قسم کے لوگ آئیں گے ایک بہت بڑا مجبہ آئے گا کلمہ پڑھتا ہوا آئے گا فرشتے کہیں گے دور ہٹو منہ کالا کرو سہ پن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے فرشتوں میرا کلمہ پڑھتے ہوئے آ رہے میری امت کے لوگ ہیں تم کیوں دھکے رہے ہو اللہ کے رسول بے شک کلمہ آپ کا پڑھتے ہیں کام سارا آپ کے دشمنوں کا کیا ہے انہوں نے سارا کیا ان کی کمائیاں کیا ان کے کھانے پینے کیا ان کی زندگیاں جب حضور یہ سنیں گے حضور کو بہت تکلیف ہوگی تمہارے ہی لیے روتے روتے میری پنڈیوں پہ گرم آتا تھا تمہارے ہی لیے تو میرے خواب کی کریئر دسی تھی میرے دندان شہید ہوئے تھے تمہارے ہی لیے تو میرے چچا کا کلیجہ چبایا گیا تھا میری بیٹی کی چھاتی کا دودھ خشک ہو گیا حسن حسین کو میں نے اپنی زبان چسوا کر چلایا تم نے آج مجھے یہاں بھی سکون سے حضور بھی دن اسی وقت میں ایک بہت بڑا مجمع اور آئے گا فرشتے بھی کہیں گے اہلن سہلن آ جاؤ آ جاؤ کون ہے اللہ کے رسول جب دنیا میں آپ کا دین مٹایا جا رہا تھا زندگی کے ہر شعبے سے آپ کی شریعت کو آپ کی سنتوں کو دھکا دیا جا رہا تھا انہوں نے جان کی پرواہ کی نہ مال کی نہ خاندان کی نہ برادری کی نہ اپنی ریت رواج کی ہم اللہ کو جانتے ہیں اس کے رسول کو جانتے ہیں ہر قیمت پر ہم شریعت سنت کے پابند انہوں نے آپ کے دین کو سینے سے لگایا تھا حضرت علیہ سے فرمائیں گے آ جاؤ تم میرے ہو آ جاؤ تم میرے ہو میں تمہیں وہ جامع میں سے پلاتا ہوں کیا کبھی پیاس نہیں لگی میرے بزرگوں اللہ جل جلال امن والو نے تو احسان کے ساتھ فرمایا لقد من اللہ المؤمنین ایمان والوں پر اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے سے اس بات مین پوچھ رہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر احسان کیا ہے ایمان والوں پر اور آپ کو آپ تو تنہا ہی تشریف لے آتے تو آپ تو نور ہی نور رحمت ہی رحمت آپ مسکرائیں تو لاکھوں سلام آپ کی زلفوں پہ لاکھوں سلام آپ روئیں تو لاکھوں سلام آپ کے سجوں پہ لاکھوں سلام آپ تنہائی تشہیر لاتے تو کا لیکن ساتھ کے ساتھ اللہ نے فرمایا نہیں ہم نے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجا ہے یت لو آیات ہی وہی رکھتی ہی وہی عالم ہوگی کتاب دعوت ایمان کی دلوں کی صفائی کا اور سیکھنے سکھانے کا تعلیم کا سارا سامان دے کر بھیجا ہے اور ان تینوں راستے سے تمہیں تمہارے نبی تمہارے لیے آئیڈیل ہیں تمہارے نبی تمہارے لیے نمونہ ہیں کاروبار کرو تجارتیں کرو کھیتیاں کرو باغات لگاؤ جو زندگی کے شعبے ہیں لیکن آنا ہر ایک کو اپنی جگہ سے نبی کے نمونے کو قیامت میں ہم ہر ایک کی زندگی کو نبی کے نمونے پر جانچیں گے جس کا فکر جس کی سوچ جس کی راتیں جس کے دن جس کے گھروں کی شادیاں جن کا کھانا کمانا جن کا پہننا اوڑھنا جتنا نبی کے نمونے کے قریب ہوگا اس کا بھاؤ ہم دیں گے اور ہم جو بھاؤ دیں گے اپنی شان شان دیں گے دنیا میں رہتے ہوئے کچھ سوچے جس کی زندگی جتنی نبی کے نمونے سے ہٹی ہوئی ہوگی وہ دنیا میں چاہے جو کچھ کہلاتا ہو اس کی سزا بھی ہم دیں گے اور وہ بھی ایسے ہی دیں گے اللہ ہماری آپ کی حفاظت کرنا جل اللہ نے جیسے میں نے کہا کہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے ایسے ہی دنیا میں آنے کا راستہ ایک ہے سب کا اور دنیا سے جانے کا راستہ بھی ایک ہے جو آیا پیدا ہے اس کے راستے سے آیا جو گیا موت کے راستے بادشاہ بھی سلاطین بھی نواب بھی فلاں بھی فلاں بھی سب آئے سب گئے اس کے بیچ کا جو وقفہ ہے اس کا نام زندگی ہے اس زندگی کے گزارنے کا راستہ بھی اسی نے دیا ہے جس نے زندگی دی ہے اس راستے کا نام دین ہے اور یہی فرق ہے انسان اور جانور میں کہ جانور کے لیے کوئی شریعت کوئی دین حلال حرام جائز ناجائز نہیں ہے انسان کے لیے کہ ہر قدم پر اللہ کا حکم ہے نبی کی شریعت ہے نبی کی سنت جو جتنا کھانے کو پینے کو کمانے کو خرچ کرنے کو کسی نبی کی شریعت نے منع نہیں کیا محمد رسول اللہ نے صاف فرمایا لا رحبان یہ تفرق اسلام اسلام میں جوگی پناہ پنا نہیں ہے کہ کسی پہاڑ کے کھو میں جا کے بیٹھ جاؤ لیکن ساتھ کے ساتھ بتلا دیا یہود کا مزاج ہائی دولت ہائی دولت ہائی دولت اس دولت کے نشے میں یہود نے نبیوں کو قتل کیا ہے جس کی وجہ سے وہ مغدوب علی ہی بنے ہمیں ان دونوں کے بیچ کا راستہ دیا ہے نہ دنیا چھوڑ کے کسی پہاڑ میں جانا ہے نہ دنیا میں اتنا کہ خدا کو رسول کو آخرت کو خبر حشر کو بھلا دو بلکہ در جامع شریعت درکف سندان عشق ہر ایک حق پہچانتے ہوئے ادا کرنا ہے وہ آ جائے اس کو سیکھنا ہے اس سیکھنے کا شوق پیدا ہو پہلے کسی چیز کا شوق پیدا ہوتا پھر آگے سیکھتا ہے واقعات تو بہت ہیں اب ایک ایک بات تو سنا ہی دوں آپ کو امریکہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھی کی امام صاحب نے قرآن ایسا پڑھا جیسے اتر رہا ہو دل کھینچ رہا تھا نماز کے بعد میں نے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی امام صاحب سے ملاقات کریں تو ساتھیوں نے کہا وہ تو ہماری کلینک میں کام کرتا ہے ہمارا ملازم بھائی تمہارا نوکر ہو تمہارا جو میں امام کی حیثیت سے ملو میں گیا ایک ایفرو امریکن جوان کالا ایفرو السلام علیکم امام صاحب امریکنوں کے لیے تو قرآن اور تجویز اور قاف اور تاف اور سین اور شین بہت مشکل ہے امام صاحب آپ کے استاد کون ہیں میرا تو کوئی بھی استاد نہیں میں تو واہ واہ واہ واہ واہ چلیے زندگی کا پہلا دن ہے کہ ماں کے پیٹ سے قاری پیدا ہوا دیکھ لیا تو وہ بہت ہنسے رہے نہیں نہیں ایسا نہیں کیا بات ہوئی کیسے ہوا لے میں ان کے یہاں برسوں سے کام کر رہا ہوں کبھی انہوں نے مجھے اجنبی اور غیر نہیں سمجھا دسترخوان بچھایا سب سے پہلے مجھے بلایا میری سیلری میری تنخواہ ایک آدھ دن پہلے ہی دے دی اور آنے والے مریض جو ان کے یہاں آتے ہیں ہر ایک کے ساتھ کا سلوک ایک دن میں نے ان سے کہا کہ میں تمہارے جیسا ہو سکتا ہوں ہاں ہو سکتے ہو کیسے کلمہ پڑھ لو پڑھا دو بھائی میں نے کلمہ پڑھ لیا ایک دن ان کی جماعت جا رہی تھی شہر ہوگا تین دن کی جماعت مہینے میں جیسے جا رہی وہ آئے بھائی وہ جو تم نے کلمہ پڑھا ہے وہ ہیڈنگ ہے اس کے پیچھے ایک لائف ہے پوری وہ لائف سیکھی جاتی ہے لیکن پہلے اس زندگی کے سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے اس کے لیے ہم تین دن کو جا رہے ہیں میں جا سکتا ہوں اب تم ہمارے بھائی ہو چلو میں ان کے ساتھ گیا گشت کیا تعلیم تعلیم میں قرآن کے حلقے ہوئے انہوں نے پڑھا انہوں نے پڑھا وہ تو سب قرآن ہے میں تو نیا میرا نمبر آیا تو میں تو جانتا ہی نہیں تھا قرآن میرے شوق لگا یہ بھی مسلمان نہیں مسلمان اس دن سے میں نے کیا کہ مجھے قرآن سیکھنا ہے سعودی عرب سے پروگرام چلتا ہے آپ قرآن کیسے سیکھیں میں نے اس سے اپنے ریڈیو کا اور یہ وہ سارا کر کرا کر کے اس سے سیکھنا شروع کیا جب قرآن سیکھا تو پھر میں نے شیخ سدیش اور شیخ شرین جو حرم کے امام ہیں ان کے کیسٹ منگوائے یہ رکھے ہیں یہ میرے استاد ہیں امریکہ میں قرآن زندہ ہو رہا ہے دعوت و تبلیغ کی محنت سے واقعات تو بہت ہیں اس وقت میں چونکہ نماز کا وقت ہے اللہ جل شاہ اس ہونے والے نکاح میں بہت برکت تشریف فرماوے جانی بین میں دونوں خاندانوں میں ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننا اس کو ادا کرنا اور جس طرح ماں باپ کے لیے کہ ہمارا بیٹی کا دنیا کا گھر آباد ہو بیٹے کا گھر آباد ہو جس طرح ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے خدا ان دونوں کو وہ دینی زندگی نصیب فرمائے کہ ان کی دنیا کا گھر بھی آباد ہو اور آخرت کا ہمیشہ ہمیشہ کا گھر آباد ہو اللہ ہمیں تمہیں عمل کی www.attableague.com, the reviver of